السلام علیکم the historical we that is the expanded as place more and more need was felt for new test for test that could be use for measuring intelligence for measuring personality for measuring different variables in individuals, and for measuring various characteristics of the groups ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انسان کا ایکسپیرئنس بڑھتا گیا تاریخ کے مختلف ادوار میں ترقی ہوتی گئی نئے نئے انسٹیٹیوشنز بنے نئی نئی سچویشنز پیدا ہوئیں ایسے حالات پیدا ہوئے جس میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کی ذہنی کیفیات کو میجر کرنا چاہیے اس کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے ان کی ذہانت کی اور ان کی ابلٹی کی پیمائش کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ خواہ بچے ہوں یا بڑے کن صلاحیتوں کے مالک ہیں کن ایپٹیٹیوڈ کے مالک ہیں وہ کس پیشے میں زیادہ اچھے رہیں گے کس طرح سے اسکول میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کس طرح سے ذہنی بیماریوں کی تشخیص اور شناخت کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جن مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے ذہنی امراض کے لیے آیا وہ امپروو ہو رہے ہیں ان کے حالت میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا نہیں جس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی کا شاید شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس میں سائیکولوجیکل میجرمنٹ کسی نہ کسی طرح سے استعمال نہیں ہوتی آج اگر ہم یہ گننے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس کتنے ٹیسٹ موجود ہیں تو شاید بہت مشکل ہوگا زندگی کے کسی شعبے کا نام لیجیے کسی بھی ذہنی کیفیت کا نام لے لیں کسی بھی سائیکولوجیکل ایکسپیرئنس کا نام لیں اس کی پیمائش کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ کوئی نہ کوئی ٹول کوئی نہ کوئی ٹیسٹ موجود ہے آج کے لیکچر میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ جس زمانے فرانس میں اسکول کے تعلیمی نظام میں کچھ مسائل پیدا ہو رہے تھے اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کچھ بچے دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ تعلیم سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو ان کو اٹھانا چاہیے تو کیا یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ تعلیمی نظام میں کوئی خرابی تھی یا وہ بچے ذہنی طور پر پسماندہ تھے اسی چیز کی شناخت کے لیے سب سے پہلی دفعہ فارمل آئی کیو ٹیسٹ بنائے گئے دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ٹیسٹ جو تھے یہ انڈیویجولس کے لیے استعمال ہوتے تھے جب جنگ عظیم کا زمانہ آیا اور بہت سے فوجی بھرتی کیے جانے لگے اس وقت اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا ٹیسٹ کوئی ایسا اسکریننگ پروسیجر ہونا چاہیے جس کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی بھرتی کی جا سکے اس کی بنا پہ ان کو منتخب کیا جا سکے یا ریجیکٹ کیا جا سکے اور یہ وہ زمانہ تھا جب اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ انڈیویجل کے ساتھ ساتھ گروپ ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے اور یوں گروپ ٹیسٹنگ کا آغاز ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو ذہانت کے ٹیسٹ بہت زیادہ تعداد میں بننے شروع ہو گئے دوسری جانب پرسنالٹی کی آزمائش کے لیے بھی بہت سے سائیکولوجسٹ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا پرسنالٹی ٹیسٹ کی ابتدائی دور کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شروع میں ٹیسٹ جنرل قسم کے تھے وہ ایک اوور آل پکچر پیش کرتے تھے کسی انسان کی شخصیت کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ زیادہ ریفائن ہوتے گئے اور یہ بھی ہو گیا کہ وہ اسپیسیفک ٹریڈس کو بھی میجر کرنے لگ گئے اسی طرح سے انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی جہاں شروع میں ایک جنرل اوور آل تصویر پیش کرتے تھے کسی شخص کی ذہانت کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے ایسے ایلیمنٹ شامل کر لیے گئے کہ وہ ایک خاص طرح کی ذہانت یا ذہانت کے کسی خاص کمپوننٹ کو بھی میجر کر کے اس کے بارے میں ایک سرٹن اسکور دے سکتے تھے آج کے لیکچر میں ہم ٹیسٹوں کی اقسام اور ان کی استعمال یا یوز کے حوالے سے تین بنیادی ٹاپکس کا ذکر کریں گے سب سے پہلے تو یہ جو کہ ازمپشنس ہیں underlying any psychological test یعنی کیا ازمپشنز یا کیا مفروضے ہیں جن کی بنا پر سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے انٹرپریٹیشن کو یا ان کے نتائج کو استعمال کیا جاتا ہے پریکٹیکل مقاصد کے لیے the second thing is the various types اور ویرائٹیز اور classifications of test the bases on which test can be divided the foundations talking thing be talking about is the which psychological in which used. Psychological test مختلف situations میں مختلف contexts یا حالات میں مختلف طرح سے استعمال ہوتے ہیں مثلا ایجوکیشن میں کسی اور طرح کے ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی لیکن نارمل سائیکولوجی کی کسی کانٹیکس میں یا کاؤنسلنگ اور کلینکل سائیکولوجی کی کانٹیکس uh, میں کسی اور طرح کے ٹیسٹ استعمال ہوں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ازمپشنس کی Cohen and Swerdlik have given a very good list of assumptions that under the use of test they describe as to how test are formulated why they are designed for what purpose are they used ایک لمبی لسٹ ہے ازمپشنس کی ان میں سے کچھ ازمپشنس کا ہم ذکر کریں گے سب سے پہلی ازمپشن تو یہ ہے one psychological traits do exist in other word we are seeing that individual difference exist when we see that psychological traits and states exist that means people are different from each other ان میں مختلف طرح کی ٹریٹس پائی جاتی ہیں یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹریٹس سے کیا مراد ہے گلفرڈ نے ٹریٹس کی بہت اچھی ڈیفینیشن دی ہے trait is way in relatively one individual varies from another اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں ایک تو ڈسٹنگوشبل اور دوسری بات انڈیورنگ ریلیٹیولی انڈیورنگ یعنی تمام لوگوں میں کچھ ایسی qualities characteristics traits predispositions پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں اور یہ پری ڈسپوزیشنس ریلیٹیولی انجورنگ ہے یعنی یہ کافی دیر پا ہے ایسا نہیں کہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن خاصی حد تک یہ ہمارے ساتھ تقریباً ہمیشہ رہتی ہیں ہم چاہیں تو ہم ان کو تبدیل کر سکتے ہیں چنانچہ پہلا مفروضہ یا پہلی ازمشن تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور مختلف سائیکولوجیکل ٹریٹس جو ہیں ان کا وجود یقیناً ہے کیونکہ ٹریٹس اور پری ڈسپوزیشنز لوگوں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی پیمائش کی جائے ان کو جانچا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ پری ڈسپوزیشنز یا ٹریٹس کس قدر پائی جاتی ہیں کن لوگوں میں موجود ہیں اور کن لوگوں میں موجود نہیں ہیں اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری ایزمپشن انہوں نے پیش کی psychological traits can be quantified and measured پہلی بات تو یہ کہ سائیکولوجیکل ٹریٹس موجود ہیں انسانوں میں مختلف طرح کی انفرادی تفریق والی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کو ہم میجر بھی کر سکتے ہیں اس ایزمپشن میں دو چیزیں کہی گئی ہیں one it can be quantified and two it can be measured when we see can we mean that we can convert the information regarding the traits اور values. جب ہم کسی خصوصیت کو ایک نمبر دے دیتے ہیں یا ایک اسکور دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے کوانٹیفائی کر لیا مثال کے طور پہ اگر ہم ذہانت کی پیمائش کرتے ہیں ہم اس کو آئی کیو کا اسکور دے دیتے ہیں quantification makes the ideas the phenomena اور the concept objective quantities are comparable ایک شخص کی ذہانت کو دوسری شخص کی ذہانت کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے اگر وہ کچھ اعداد یا کی صورت میں ہو لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ شخص بہت ذہین ہے اور یہ دوسرا شخص ذہین ہے تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا کہ کیا واقعی وہ دونوں بہت مختلف ہیں یا نہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ شخص اے ایک سو دس آئی کیو کا مالک ہے اور شخص بی نائنٹی آئی کیو کا مالک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی اے جو ہے وہ بی سے زیادہ ذہانت کا مالک ہے دوسری چیز جو کہی گئی وہ یہ کہ yes traits can be measured اور کیسے میجر ہوں گی میئر ہوں گی وہ ٹیسٹ کی مدد سے ڈفرینٹ اسسمنٹ ٹولس کی مدد سے اور اسی طرح کے دوسرے جو آئٹمس ہم بنائیں گے یا کوئی اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں گے اس کی مدد سے چنانچہ ہم ان دو مفروضوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹریڈس پائی جاتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ انڈیویجل ڈفرینسز موجود ہیں اور جو انڈیویجل ڈفرینسز ہیں ان کو ہم جانچ سکتے ہیں اس کو ایک کوانٹیٹی کی شکل میں رپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو میجر کر سکتے ہیں various approaches to measuring aspects of the same thing can be useful یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی ایک فنامن کو میجر کر رہے ہوں کسی ایک خصوصیت کو یا ایک کیریکٹرسٹک کو میجر کر رہے ہوں تو اس کے لیے کوئی ایک ٹول ایک پیمانہ یا ایک ٹیسٹ فکس نہیں ہے کسی ایک کیریکٹرسٹک کو میجر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ چیزیں موجود ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایک سے زیادہ چیزیں موجود ہیں یعنی ہم ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں آبزرویشن بھی کر سکتے ہیں انٹرویو بھی کر سکتے ہیں اس شخص کی پرفارمنس کو یوں بھی جانچ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو صرف ایک ہی ٹیسٹ ایک خصوصیت کو میجر کرنے کے لیے نہیں ہے مثلا ڈپریشن کی جانچ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ٹیسٹ موجود ہیں ذہانت کی پیمائش کرنے کے لیے بے شمار ٹیسٹ موجود ہیں اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ کسی شخص میں اموشنل ڈسٹربنس ہے تو ہم اس کو جانچنے کے لیے بہت سے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں نیورو سائیکولوجیکل یا نیورو فیزیولوجیکل پرابلمس کے لیے ہمارے پاس بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں جس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کی اور ٹیسٹنگ کے مواقع کی کوئی لمٹ نہیں ہے بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں اور بہت طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں assessment can provide answer to some of life most momentous questions انسان کی زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اچانک بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم مختلف طرح کی جذباتی کیفیات سے بھی گزرتے ہیں مختلف طرح کے تجربات کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو میجر کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ موجود ہیں اور اگر کوئی ٹیسٹ کسی خاص کیفیت کو جانچنے کے لیے موجود نہیں تو ٹیسٹ اسی وقت بنایا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ اور test designing creation adaptation translation یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے ماہرین نفسیات جو کہ سائیکومیٹرکس میں یا ذہنی پیمائش میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں نئے حالات نئے واقعات کے مطابق نئے تجربات کے مطابق نئے ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر بہت بڑے پیمانے پر آیا ہے اور اس طرح کا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں کہ لوگوں کی جذباتی کیفیت کو جانچ سکے تو اس کے لیے اسی وقت بہت سے سائیکولوجسٹ یا مے بی ایک سائیکولوجسٹ کوئی نیا ٹیسٹ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ازمپشنس میں کیا کہا جا رہا ہے assessment can pinpoint phenomena that require further attention or study. Test ایسی چیزوں کی بھی پیمائش کرتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم مستقبل کے لیے کچھ فیصلے کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈائگنوسس کے لیے بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں بہت سے اس طرح کی آزمائشیں ہیں یا ایسے پیمانے ہیں جو کہ ڈائگنوسٹک مقاصد کے استعمال ہوتے ہیں ان کی بنا پر لوگوں میں ذہنی امراض کی تشخیص کی جا سکتی ہے خاص طرح کی ٹینڈنسیز کی تشخیص کی جا سکتی ہے اور ان کی بنا پر آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے مثلا اگر ہم ایک سائیکوپیتھولوجیکل کیس کی بات کر رہے ہیں تو جہاں پہ ایک ٹیسٹ تشخیص کرے گا کہ کون سی پیتھولوجی اس شخص میں پائی جاتی ہے وہیں پہ اس کی روشنی میں ایک علاج بھی تجویز کیا جا سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ سائیکولوجسٹ جب ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف موجودہ کیفیات کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے لیکن فیوچر کے ایک لائن آف ایکشن کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں various sources of error are part of the assessment process we should remember that any assessment process is not completely fool proof testing procedures میں sources of errors and biases in the testing process and procedure جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ اس بات کا چانس رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ویریبل ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نتائج شاید وہ نہ آئے جو کہ آنے چاہیے تھے یہ ویریبلس ٹیسٹ خود بھی بنا سکتا ہے ٹیسٹنگ سچویشن کی وجہ سے بھی اس طرح کے ایررز پیدا ہو سکتے ہیں ایگزامنر کی اپنی پرسنالٹی اور اس کے اپنے رویے بھی بعض اوقات سورس آف ایرر بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزامنی یا سبجیکٹ کن کیفیات سے گزر رہا ہے اس کے پاس ایکسپیرئنس کیا ہیں اس کی وجہ سے بھی اسسمنٹ کے پروسیس میں غلطی پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز ابھی ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد ڈسکس کریں گے مگر یہاں پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ٹیسٹ یا کوئی اسمنٹ مکمل طور پر غلطیوں سے پاک نہیں ہوتی اس میں غلطی کا چانس ہوتا ہے what we need to do is to be aware of this fact that we can make a mistake there can be errors which are intentional we never plan to make errors never plan to commit any wrong doings but the errors or mistakes can be generated by some other variables which we did not control properly. ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایگزامینر کی جانب سے ایگزامنی کی جانب سے ٹیسٹ کی وجہ سے یا جس سچویشن میں ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہو سکتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے various sources of data and rich and are part of the assessment process assessment process میں ہم صرف ایک چیز کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے صرف ٹیسٹ یا صرف آبزرویشن یا صرف انٹرویو استعمال نہیں کیا جاتا مکمل اسسمنٹ کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ایک سے زیادہ سورسز کو استعمال کیا جائے جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں آخری حرف نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیسٹ کی جو فائنڈنگز یا نتائج ہیں ان کو ہم کسی اور ذریعے سے بھی سپلیمنٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا باقی ایویڈنس اور باقی واقعات و حالات بھی اس کو ایک سپورٹ دیتے ہیں یا کہ نہیں test and other measurement techniques have strengths and weaknesses ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میجرمنٹ کے لیے ہم جو بھی ٹیکنیک استعمال کریں اس کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ انڈیویجل ٹیسٹ کوئی بھی آپ لے لیں اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹ کو ایک خاص توجہ ملتی ہے اور خاص اٹینشن حاصل ہوتی ہے جو کہ گروپ ٹیسٹ میں نہیں ہے لیکن اس کی شارٹ کمنگ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت لیتا ہے they are very expensive in terms of time and money زیادہ وقت لگتا ہے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے پچاس لوگوں کی ذہانت کی پیمائش کرنی ہے تو اس کو الگ الگ سے ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوگا اور مے بی آپ کو زیادہ لوگوں کی مدد چاہیے ہو جبکہ اگر آپ گروپ ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی وقت میں پچاس لوگوں کا آئی کیو میجر کر سکتے ہیں مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ ٹیسٹ کی بھی اپنی خامیاں ہیں گروپ ٹیسٹ میں ہم یہ نہیں جان پاتے کہ انڈیویجلس جو کہ وہ ٹیسٹ کر رہے تھے ان کو وہ ٹیسٹ کیسا محسوس کروا رہا تھا انہیں اس میں کیا مشکل پیش آئی کیا ان کے ایسے پاسٹ ایکسپیرئنس تھے جن کی بنا پہ ان سے یہ ٹیسٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا so we should keep in mind that there are weakness shortcomings found in all test we try to make the best use of the available resources available tools that we have test related behaviour non test related That is an interesting assumption and that is an interesting fact. Whatever is being tested in a test may not be the same as the content of the test. What the content of a test appears to measure may not be actually the objective of the test. یعنی کوئی ٹیسٹ اگر آپ کر رہے ہیں خاص طور پہ شخصیت کا یا پرسنالٹی کا ٹیسٹ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ اس میں کر رہے تھے جو پرفارمنس آپ نے دکھائی یا جس اسٹیمولس کے ساتھ آپ نے ڈیل کیا ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی اسی اسٹیمولس کے بارے میں ہیں اور خاص طور پہ پروجیکٹو ٹیسٹ کے بارے میں یہ بات درست ہے پروجیکٹو ٹیسٹ میں ایک امبیگوس یا اسٹیمولس سبجیکٹ کو دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ بتائے مثال کے طور پہ شاخنگ پلاٹ ٹیسٹ میں کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کو سیاہی کے دھبے میں کیا دکھائی دے رہا ہے تو ٹیسٹ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ دھبے میں کیا دیکھ سکتا ہے دراصل ٹیسٹ تو یہ میجر کر رہا ہے کہ اس کے انکانشیس میں کیا چیزیں اور اس کو ایک ویگ چیز میں کیا کچھ دکھائی دیتا ہے اگر آپ ہاؤس ٹری پرسن کو دیکھیں ایچ ٹی پی جو کہ بہت عام استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے اس میں سبجیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرائنگ کرے ایک گھر بنائے ایک درخت بنائے اور ایک انسان بنائے جو کہ مرد عورت کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ٹیسٹ بظاہر تو ڈرائنگ کو دیکھ رہا ہے ڈرائنگ کی جانچ کر رہا ہے اور بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بہت اچھی ڈرائنگ کریں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہاؤس ٹری پرسن بنائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈرائنگ تو اچھی نہیں ہے ہم کیسے بنا پائیں گے مگر در حقیقت یہ ٹیسٹ ڈرائنگ کی جانچ نہیں کر رہا یہ ڈرائنگ کی ابلیٹی کو میجر نہیں کر رہا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کانٹینٹ میں اس شخص کی پرسنالٹی یا اس کی سائیکوپیتھالوجی یا اس کے کمپلیکسز کس طرح سے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں present behaviour sampling product future ٹیسٹوں کو استعمال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے اور ایک ازمپشن یہ بھی ہے کہ ہم آج ٹیسٹ کے ذریعے جو چیز میجر کر رہے ہیں وہ کل کے بارے میں بھی درست ثابت ہوگی اگر یہ مفروضہ غلط ہو اس ازمپشن میں اگر کوئی وزن نہ ہو کہ آج کی پرفارمنس کل کی پرفارمنس میں بھی دیکھی جا سکے گی تو ٹیسٹ بیکار ہو جائے ٹیسٹ اسی خیال کے ساتھ اسی کیئر کے ساتھ اور اسی احتیاط کے ساتھ بنائے جاتے ہیں کہ جو چیز وہ آج دکھا رہے ہیں جو ذہانت ایک شخص کی آج وہ میجر کر کے بتا رہے ہیں کل بھی وہ آج سے دو سال بعد بھی پانچ سال بعد بھی ویسی ہی رہے گی یا اس میں بہت کم تبدیلی آئے گی اگر ایسا نہ ہو تو شاید ہمیں زندگی ہر سٹیج کے لیے ہر مرحلے کے لیے ایک الگ ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی ٹیسٹنگ اینڈمنٹ کین بی ایک ایزمپشن یہ بھی ہے یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ ٹیسٹ کو اور میجرمنٹ کو ایک آبجیکٹو طریقے سے فیئر طریقے سے جسٹ طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے استعمال کیا جائے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بغیر پارشل ہوئے بغیر کسی طرح کی پریجوڈس رکھتے ہوئے کسی بھی شخص کو ٹیسٹ دیں اور اس کے ریزلٹس حاصل کریں اور اس کی ایک آبجیکٹو انٹرپریٹیشن کرے یہ زمشن بھی یقیناً درست ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو شاید ہمیں ہر ماحول کے لیے ہر انسان کے لیے ہر کلچر کے لیے ہر ملک کے لیے الگ الگ ٹیسٹ درکار ہوں لیکن کیونکہ سائیکالوجی ایک سائنٹیفک ڈسپلن ہے اس میں جب ہم ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی بڑے ایک سائنٹیفک طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایگزامینر یا ٹیسٹ سب لوگوں کے لیے ایک برابر ہو یہ نہ ہو کہ کسی خاص طرح کے لوگوں کو ٹیسٹ فیور کر رہا ہو اور کسی دوسری طرح کے لوگوں کو وہ نقصان پہنچائے یا ان کو کمتر کر کے دکھائے آخری ازمپشن جو ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں وہ یہ ہے that testing and assessment benefit society test اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے ہماری سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں ہمارے کلینکس میں کاؤنسلنگ سینٹرز میں ہسپتالوں میں دیگر آرگنائزیشنز میں سائیکولوجیکل میجرمنٹ کی اور ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے اور ٹیسٹ ان تمام جگہوں پر کوئی نہ کوئی اچھا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ اچھا مقصد تحقیق بھی ہو سکتی ہے ڈائگنوسس بھی ہو سکتا ہے علاج بھی ہو سکتا ہے اب اگر ہم ان تمام ازمپشنس کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے سب سے پہلی بات یہ that individual difference do exist and that is why we have test if all human beings are equal in all characteristics then we would not need any types of testing testing کی اسی لیے ضرورت ہے کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور وہ انڈیویجل ڈفرینس کے حامل ہیں دوسری بات یہ کہ یہ ڈفرینس میجر کیے جا سکتے ہیں اسی لیے ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں اور یہ ٹیسٹ جب ہم بناتے ہیں تو ہم زیوم کرتے ہیں کہ یہ ان بائسڈ ہوں گے اور یہ سوسائٹی میں کسی اچھے مقصد کے لیے سوسائٹی کے فائدے کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے ایسا سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے ہاں غلطی کا چانس ہے کچھ ایسے ویریبلس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹنگ کا پروسیس اتنے اچھے ریزلٹس نہ دے سکے جو اس کو دینے چاہیے تھے but we should be watchful we should try to control those variables and try to make the best use of psychological test available یہ تو تھا آج کے لیکچر کا پہلا حصہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم ٹیسٹ کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیسٹ کن مفروضوں کو کن ازمپشنس کو یا کن ہائپوتھس کو لے کر بنائے جاتے ہیں اور اسی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کے جو بھی ٹیسٹ ہیں ان کی بہت سی اقسام موجود ہیں اور ان کی کلاسیفیکیشن کے بہت سے پیمانے یا اس کی بنیاد ہمارے سامنے موجود ہے so let's talk about types of psychological test test can be categorize on various basis we know that there are large number in fact to count the of number of the test available کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ کتابوں میں موجود ہیں ان کا ذکر وہاں پہ ہے ان کی لسٹیں موجود ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں نے مختلف یونیورسٹیوں میں بنائے اور ضروری نہیں کہ وہ اسٹینڈرڈ لسٹ میں موجود ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام وقت ٹیسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس لیے کل ہمارے پاس کتنے ٹیسٹ تھے اور کل کتنے ہوں گے اس کا ایگزیکٹ نمبر بتانا مشکل ہے لیکن کچھ بنیادی اصول ہیں یا بنیادی پیمانے ہیں جن کی بنا پہ ہم ٹیسٹوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں we can classify psychological test in at least seven ways There can be more ways, but these 7 are the most uh, commonly used and mentioned. First of all, we differentiate between tests that are individual and tests that are meant for group administration. 2. Ability, achievement or aptitude tests. 3. Intelligence tests versus personality tests. 4. Speed tests versus ability tests. 5. Structured personality tests versus projective tests. Then we have verbal versus non-verbal performance tests. And finally, we have the commercial copyrighted tests versus the tests that are open to all, available to all. Let's start with the first category, individual versus group tests. As discuss پروپس group testing is easier more convenient individual testing takes more time دونوں کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں انڈیویجل ٹیسٹنگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن سبجیکٹ کو زیادہ توجہ ملتی ہے عام طور پہ وہ ٹیسٹ انڈیویجل ٹیسٹنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں جس میں اگر سبجیکٹ کو اکیلا ایگزامینر الگ سے توجہ نہ دے رہا ہو تو ٹیسٹ کے ریزلٹس میں غلطی آ سکتی ہے یا اس میں ایسے مٹیریل استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو ایگزامینر ہی پیش کرے گا ایک ایک کر کے اور سبجیکٹ اس کے جواب میں اپنا رد عمل ظاہر کرے گا گروپ ٹیسٹ عام طور پر پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک پورا گروپ بیٹھ کر ایک وقت میں اکٹھے وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ویز یا وسک جو کہ ویکسٹر کے بنائے ہوئے ٹیسٹ ہیں فار اڈلٹس اینڈ چلڈرن یہ انڈیویجل ایڈمنسٹریشن کے لیے بنائے گئے کیونکہ اس میں وربل کمپوننٹ بھی ہے اور پرفارمنس کا پارٹ بھی موجود ہے اور یہ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایگزامینر خود سے اس کو ایک ایک کر کے ایڈمنسٹر کرے ریونس پروگرسو میٹرس یا آر پی ایم یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں گروپ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور انڈیویجلی بھی ایڈمنسٹریشن کی جا سکتی ہے اس میں مختلف طرح کی میٹرسز ہیں چھوٹے چھوٹے سے ڈیزائن ٹیمپلیٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک ڈیزائن مسنگ ہوتا ہے جواب کے لیے بہت سی آپشنس دی گئی ہوتی ہیں اور آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سی آپشن جو ہے وہ خالی مسنگ اسپیس میں آئے گی اس ٹیسٹ کو دیکھا گیا کہ گروپ میں کیا جائے یا انڈیویجلی دونوں طرح سے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں Otis self administering test of mental ability یہ ٹیسٹ گروپ ٹیسٹ ہے ایک گروپ کو ایک کلاس کو ایک گروہ کو اکٹھے بٹھا کر یہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف پرسنالٹی انوینٹریز ہیں یا اسٹرکچر ٹیسٹ ہیں ان کو گروپ کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اکثر اوقات ان کو تنہا ایک شخص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو گروپ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن پروجیکٹو ٹیسٹ جیسے کہ روشاخ ہے یا ٹی اے ٹی ہے یہ ٹیسٹ گروپ میں ایڈمنسٹر نہیں کیے جا سکتے ability achievement and aptitude test usually people use these terms interchangeably ability for achievement ability for aptitude tests for measuring ability, for for ability different for measuring achievement different for measuring Ability ability عام طور پہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ ذہانت کی پیمائش کرتے ہیں اینڈ میں جب ہم یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اسکور آ جاتا ہے جو انسان کی جس کو وہ ٹیسٹ دیا گیا تھا اس کی ابلٹی کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے جیسے کہ آئی کیو آئی کیو ایک فگر ہے ایک نمبر ہے جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کی ذہانت کا کیا مقام ہے یا کیا لیول ہے اور خاص طور پہ in comparison to the I Q of other people یعنی پرسن ایکس کا آئی کیو اگر 100 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوریج آئی کیو ہے کس سے اچھا ہے اس سے اچھا ہے جس کا آئی کیو نائنٹی فائیو ہے کس سے کم ہے اس سے جس کا آئی کیو ایک سو پندرہ ہے سو ایک فگر ایک اسکور ایک نمبر ایک کوانٹیٹی جو ہے اس طرح کے ٹیسٹ کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے اسی طرح سے اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کسی شخص کی ابلٹی سے زیادہ کسی ٹریننگ پروگرام یا ایجوکیشنل پروگرام کی آزمائش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں first the person is provided training اور education it is expected that the training اور educational programme will have an impact all training and educational programmes are designed in order to attain certain objective now whether the objective has been attained or not we decide that on the base of the achievement which shows how far the person has benefited from the programme that was provided to that person تو بہت سے ٹیسٹ جیسے کہ سیٹ ہے وہ اچیومنٹ کے ٹیسٹ ہیں اور جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو جب ایک سرٹن طرح کی اسکول کے لیول پہ یا کالج کے لیول پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اتنا سیکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ ابلٹی تو وہ پوٹینشیل ہے جس کی بنا پہ کوئی انسان سیکھتا ہے اور اچیومنٹ سے مراد ہے جو کسی شخص نے سیکھا ability test measure what a a person knows at specific time and achievement is the measurement of what the person has learned as a result of a certain programme the third thing is aptitude test aptitude is on a basis on the base uncontrolled general life. کسی خاص ٹریننگ کے نتیجے میں ایپٹیٹیوڈ نہیں آتا لیکن کسی شخص نے اپنے ماحول سے جو سیکھا اور شروع سے اس میں جو ایک رجحان تھا اس کو ہم ایپٹیٹیوڈ کا نام دیتے ہیں ایپٹیٹیوڈ کے میجرمنٹ کے لیے جو ٹیسٹ سب سے زیادہ پاپولر ہیں اور استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ڈی اے ٹی جو کہ ڈفرینشیل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا نام ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں جن ٹیسٹوں پہ ریسرچ کی گئی ایپٹیٹیوڈ کے حوالے سے وہ ڈی اے ٹی میں ہی شامل ہے another category of test test is intelligence versus personality test actually we do not have to differentiate these two but it has been seen that many people take the two to be the same thing. People think that an IQ test also indicates uh, facts about the personality of a person. Similarly, uh, some people think that personality tests also measure intelligence. One should be very clear that IQ tests or intelligence tests measure the ability of the person, and personality tests measure the traits or predispositions of the person. Speed tests versus ability tests. Ability test time is not the main factor the ability is the main thing that we are interest کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر ٹیسٹ کرنا ہے اور وہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص اس وقت میں وہ ٹیسٹ مکمل کر لے جبکہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے اور یہ بات بھی میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے اس مقررہ وقت میں ٹیسٹ ختم کیا یا کہ نہیں is no time limit such as R P M Raven's progressive matrices آپ جتنا ٹائم چاہیں لے سکیں بہت سے لوگ اس کو پندرہ منٹ میں بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر زیادہ وقت میں بھی آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں مگر کچھ ٹیسٹ میں ٹائم جو ہے وہ میٹر کرتا ہے مثلا ویز میں یا ویسٹ میں جو پرفارمنس کے حصے ہیں اس میں وقت میٹر کرتا ہے کہ کسی شخص نے اس وقت میں وہ پرفارمنس مکمل کر لی یا نہیں ازمپشن یہ ہے کہ زیادہ وقت میں تو شاید بہت سے لوگ اس کو کر لیں گے کیونکہ آہستہ آہستہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کی بیسس پہ شاید ایک مسئلے کا حل تلاش کر لیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا کتنا کوک رسپانس ہے اور کتنی جلدی آپ اس کی میڈیپلیشن کر لیتے ہیں کتنی جلدی اسٹیمولس کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں ڈی اے ٹی میں clerical speed and accuracy test جو ہے وہ ایک اسپیڈ بیس ٹیسٹ ہے جس میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ کوئی شخص کتنی جلدی سے اپنا رسپانس دیتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہی کلیریکل ابلٹی کا ہے آپ کتنی جلدی کلیریکل نیچر کے کام کر سکتے ہیں یہ چیز اہمیت رکھتی ہے اس وقت جب کہ آپ اس قسم کے کسی کام کے لیے سلیکٹ ہو رہے ہوں لیکن دوسری جانب اگر آپ آرٹ کے لیے آرٹسٹری کے لیے کریٹو ورک کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کی سلیکشن ہونی ہے تو شاید اسپیڈ میٹر نہیں کرتی کریٹیوٹی میٹر کرتی ہے fifth categorization of test is that of structured personality test versus projective test personality test can be structured fix test میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام طور پہ ایم سی کیو ٹائپ ہوتے ہیں یا اس میں آلٹرنیٹ ریسپونس ہوتے ہیں جیسے ٹرو اور فالس آپ کے سامنے کچھ بیانات یا اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس کو ہم اسٹیم بھی کہتے ہیں اور اس کے جواب کے لیے رسپانس آپشن دے دی جاتی ہیں آپ نے ان میں سے کوئی ایک آپشن چوز کرنی ہے that you the best that describe your personality the best according to your perception and you and circle or mark that response structure test objective ہے آبجیکٹو اس لیے ہے کیونکہ اس کو کوئی بھی شخص اسکور کر سکتا ہے all that you need is a scoring کی اسٹرکچر ٹیسٹ چاہے پرسنالٹی کے ہوں یا ذہانت کے لیے اس طرح کے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں اچیومنٹ کے لیے بھی کیے جاتے ہیں ان کو ہم آبجیکٹو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہر سوال کا کوئی ایک جواب ہے اس جواب کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ میں صحیح یا غلط کوئی جواب نہیں ہوتا ذہانت کے ٹیسٹ میں جوابات صحیح اور غلط ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پہ اسکورنگ ہوتی ہے لیکن پرسنالٹی ٹیسٹ میں درست یا غلط نہیں ہوتا ہم کوئی بھی جواب دیتے ہیں تو وہ ہماری شخصیت کے کسی خاص پہلو کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے اگر ہم ہاں کہیں گے تو وہ کچھ اور انڈیکیٹ کر رہا ہے اگر ہم نہیں کہیں گے تو کچھ اور اسٹرکچر ٹیسٹ uh, کی ایک مثال ای پی پی ایس ہے ایڈورڈ پرسنل پریفرنس اس ٹیسٹ میں آپ کے پاس ریسپانس آپشن ہوتی ہیں آپ ان کو اپنا نشان لگا دیتے ہیں اور اسکورنگ کی کے مدد سے گن لیا جاتا ہے کہ کون سا رسپانس کس قسم کا آپ نے دیا تھا اور ان کی کاؤنٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹریٹ انسان میں پائی جاتی ہے کون سی زیادہ ہے اور کون سی کم on the other hand the projective test use vague and stimuli the purpose is to show and ambiguous object to the subject and to elicit response unconscious of the person اگر ایک بالکل امبیگیوس ویگ ایبسٹریکٹ چیز کو آپ کو دکھایا جائے مثال کے طور پہ ایک بادل اور کہا جائے کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دیتا ہے اس آپ کو جو بھی اس میں دکھائی دے گا یا آپ بتائیں گے کہ اس میں یہ واقعہ ہو رہا ہے تو وہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا تھی آپ کے جذبات کس جانب جا رہے ہیں آپ کے کمپلیکسز کیا ہیں اور آپ کی سوچ کس طرح کی ہے کیونکہ اسٹیملس تو بالکل کوئی شیپ نہیں رکھتا تھا وہ تو ایک بادل تھا آپ نے اس بادل میں کوئی چیز دیکھ لی کسی انسان کو دیکھ لیا کسی آبجیکٹ کو دیکھ لیا کسی واقعے کو دیکھ لیا پروجیکٹو ٹیسٹ کی یوں تو بہت سی صورتیں ہم استعمال کرتے ہیں کچھ ٹیسٹ ہیں جو بہت عام طور پہ بہت کامنلی استعمال ہوتے ہیں مثلا روشاخ کا ٹیسٹ بہت کامنلی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انک پلاٹ ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ میں دو طرح کے کارڈ استعمال کیے جاتے ہیں کچھ کارڈ پہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے انک بلاٹس ہیں اور کچھ کے اوپر رنگین اور اس میں سبجیکٹ کو یا ایگزامنی سے کہا جاتا ہے کہ وہ بتایا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے پروجیکٹو ٹیسٹ کی ایک اور قسم جو ہے اس میں سبجیکٹ کو ایک کہانی لکھنے کو کہا جاتا ہے ایک تصویر دکھانے کے بعد اس تصویر کو دیکھ کے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اس میں اب کیا واقعہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا وقوع پذیر ہوا تھا اور اب آئندہ کیا ہونے والا ہے ٹی اے ٹی مرے کا بنایا ہوا ٹیسٹ ہے تھیمیٹک ایپسپشن ٹیسٹ سبجیکٹ جو واقعات بیان کرتا ہے ان کی مدد سے اس کی پرسنالٹی اس کے حالات کا تجزیہ کیا جاتا ہے اسی طرح سے کچھ پروجیکٹو ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں ڈرائنگ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہاؤس ٹری پرسن بظاہر تو وہ شخص ڈرائنگ کر رہا ہے لیکن اس کی ڈرائنگ کے نتیجے میں اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہاؤس ٹری پرسن میں پرسن بنایا ہے اور اس کی کمیز کے اوپر لمبے سے ایک سلسلے میں بٹن لگے ہوئے ہیں تو وہ بٹن کیا ظاہر کر رہے ہیں اگر وہ بٹن کھلے ہوئے ہیں تو اس کا کچھ اور مطلب ہے اگر وہ بٹن بند ہے ایک ٹائٹ بیلٹ اس شخص نے باندھ دیا تو اس کی شخصیت کسی اور قسم کی ہے اگر اس نے بہت زیادہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہیں اس کا فگر زیادہ نمایاں نہیں ہے تو یہ کسی اور چیز کی نشاندہی کرتا ہے اگر اس نے خاص طرح کے زیورات پہنے ہیں تو وہ کچھ اور بتاتا ہے اگر اس کے ہاتھ پاؤں مسنگ ہے تو وہ کسی اور چیز کی علامت ہے اور اگر اس کے ہاتھ پاؤں بہت نمایاں ہیں تو وہ کوئی اور پہلو شخصیت کا اجاگر کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تو کچھ خاص نہیں تھا ٹیسٹ کرنے والے کو بھی معلوم نہیں تھا اس سے کیا اخذ ہونے والا ہے لیکن جو اسٹیملس وہ شخص دیتا ہے ایگزامنی یا سائیکولوجسٹ اس میں سے اپنے تجربے اپنے علم اور اپنی اورینٹیشن کے مطابق اس شخص کی شخصیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے کچھ پروجیکٹو ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جس میں ایک نامکمل فکرہ پیش کیا جاتا ہے اور سبجیکٹ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو مکمل کرے R I S B what is incomplete sentence blanks اس کی ایک مثال ہے اسی طرح سے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اور سبجیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پرومپٹ جواب دے جو ہی ایک لفظ بولے اس کے جواب میں وہ کوئی لفظ بولے جو بغیر سوچے اور بغیر سوچے جب کوئی لفظ بولا جائے گا تو زمپشن یہ ہے کہ وہ لفظ جو ہے یا الفاظ کی وہ لسٹ جو ٹیسٹ کے آخر میں پیدا ہوگی وہ اس شخص کی کی کیفیات نشاندہی کر رہی ہے test are the use of language on part of the examinee whereas the non verbal performance based test But there are some non-verbal tests which do not involve performance as such. Uh, they do not require uh, manipulation of stimuli. Uh, for example, all the culture-fair or culture-free tests, or the tests that are based upon drawings like RPM or progressive matrices, these do not require the use of language. A person who cannot speak can also do these tests. A person who is not familiar with the language can do this test. Verbal test میں جو آزمائش کی جاتی ہے اس کا انحصار اور دار و مدار اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص زبان پہ کتنا عبور رکھتا ہے کچھ ٹیسٹ مکمل طور پر وربل ٹیسٹ ہے اگر ہم شخصیت کی پیمائش کرنے والے ٹیسٹ دیکھیں تو تمام اسٹرکچر ٹیسٹ جو ہیں وربل ٹیسٹ ہیں پروجیکٹو ٹیسٹ وربل نہیں ہوتے بلکہ اس میں ایک اسٹیمولس پیش کیا جاتا ہے لیکن ذہانت کے ٹیسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ٹیسٹ مکمل طور پر وربل ٹیسٹ ہیں کچھ ٹیسٹ نان وربل ہیں اور کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں وربل اور نان وربل دونوں کمپوننٹس پائے جاتے ہیں فار ایگزامپل ویز ویز کا کچھ حصہ وربل ابلیٹی سے تعلق رکھتا ہے اور زبان دانی اس میں بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کا کچھ حصہ پرفارمنس کا حصہ ہے جس میں سبجیکٹ کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے کچھ نہ کچھ پرفارمنس کرنی ہوتی ہے جس کے لیے زبان کے استعمال کی ضرورت نہیں یہاں پہ ایک چیز جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ جن میں زبان دانی یا لینگویج یا ووکیبلری بہت اہمیت رکھتی ہے کیا وہ ٹیسٹ ہم تمام کلچرز میں ایک طرح سے استعمال کر سکتے ہیں بہت سے ٹیسٹ ہیں جو دوسرے ملکوں میں تیار ہوئے ویسٹرن ممالک میں اور ان کو ہم اپنے ہاں بھی اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں رہنے والے بچوں کی یا ایڈلٹس کی مادری زبان وہ نہیں ہے جو کہ ویسٹ والے ممالک کے بچوں کی یا ایڈلٹس کی تھی کچھ لوگ انگریزی زبان پہ اتنا عبور نہیں رکھتے پڑھ سکتے ہیں تھوڑی بہت سمجھ سکتے ہیں لیکن اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتے جتنا کہ کوئی برطانیہ میں امریکہ میں رہنے والا شخص تو کیا یہ بات جسٹ ہوگی انصاف پر مبنی ہوگی کہ ایک آئی کیو ٹیسٹ جو انگریزی زبان جاننے والے ممالک کے لیے بنایا گیا اس کو ہم اپنے ہاں استعمال کریں اس سلسلے میں اس حوالے سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ پہ خاص طور پہ آئی کیو کے ٹیسٹ پہ بہت سا کرٹیسزم کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ سائیکولوجسٹ نے کوشش کی کہ وہ نان وربل ٹیسٹ بنائے ایسے ٹیسٹ جو زبان کا یا الفاظ کا استعمال نہیں کرتے اور اس کی بجائے پرفارمنس کا یا ڈرائنگس کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کلچر فیئر ٹیسٹ کہتے ہیں the final category or classification of test is in terms of whether the test are commercial copyrighted licensed or are they available to all test available online available in the textbooks or in libraries also کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹ خاص طور پہ آئی کیو ٹیسٹ جو ہیں وہ لائسنسڈ ہوتے ہیں آپ ان کو خاص ایجنسی سے ہی خرید سکتے ہیں اور اکثر اوقات آتھر کی پرمیشن کے بغیر استعمال بھی نہیں کر سکتے اور ان کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں اگر آپ پاکستان میں اور یہ ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو وہ امپورٹ کرنے پڑیں گے اس طرح کے ٹیسٹ کو آپ کاپی نہیں کر سکتے you cannot photocopy them you cannot disclose their contents to others because that is unethical اب اگر آپ آئی کیو ٹیسٹ کے کانٹینٹس لوگوں کو بتا دیں کہ اس ٹیسٹ میں یہ سوال ہے تو آئی کیو ٹیسٹ کا مقصد فوت ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی شخص جو اس سے واقف ہے وہ اس کو شاید پریکٹس کر لے شاید اس کا جواب تلاش کر لے یا کم از کم اس سے فیملیئر ہو جائے گا بہرحال بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کاپی کر کے یا فوٹو کاپی کر کے استعمال نہیں کر سکتے کسی بورو کر کے استعمال نہیں کر سکتے آپ کے پاس وہ ٹیسٹ خود ہونے چاہیے اگر آپ اسی کاپی کر کے استعمال کرتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو وہ پلیجرزم کے زمرے میں شامل ہوگا دوسری جانب بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں خاص طور پہ پرسنالٹی ٹیسٹ یا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈیل وغیرہ جو کہ آسانی سے دستیاب ہیں اور جو کہ آن لائن بھی اب آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں آتھرز نے ان کو اپنی ویب سائٹس پہ رکھ چھوڑا ہے اور آپ اس کو بڑی آسانی سے وہاں سے بورو کر سکتے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے عام طور پہ یہ وہ ٹیسٹ ہیں یا وہ اسکیلس ہیں جو کہ ریسرچ کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں اکیڈیمک پرپز کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ جو کہ سیریس طریقے سے ڈائگنوسٹک پرپزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا آئی کیو کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ آن لائن نہیں رکھے جاتے کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا اگر ٹیسٹ کی کانٹینٹس کا علم ہو جائے تو ٹیسٹ کا مقصد فوت ہو جائے گا ٹیسٹ با مقصد اور میننگ فل اسی وقت ہوگا جب وہ شخص اس کے کانٹینٹ سے واقف نہیں اور پھر وہ ان سوالات کا جواب دیتا ہے یا اس کے مطابق پرفارم کرتا ہے so we can see that there are at least seven ways in which one can categorize psychological test but as we said at least seven there can be other ways of categorizing test also ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن اور ٹیسٹ یوز میں کیا ایزمپشن شامل ہے اور دوسری بات یہ کہ ٹیسٹ کو ہم کس طرح سے مختلف طریقوں سے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ ٹیسٹ کس کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہے اگر ہم آج کے دور میں نفسیات کو دیکھیں اور دیکھیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کس طرح کی سیٹنگز میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کم از کم تین طرح کی سچویشن ہیں جس میں سائیکولوجسٹ ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلی سیٹنگ یا پہلا کانٹیکس ہے ایجوکیشنل کانٹیکس دوسرا آکوپیشنل سیٹنگس اور تیسرا کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سیٹنگس آئندہ لیکچر میں ہم ان کانٹیکس اور ان سیٹنگس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹیسٹنگ کا پورا پروسیس کس طرح عمل میں آتا ہے کیا ویریبلز اس میں اہمیت رکھتے ہیں what are the possible sources of errors and what are the various variable that can make a test more effective and meaningful how does the personality affect test and performance and how does personality and attitudes and feelings interfere findings of the test آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی یہ تمام چیزیں ہم آئندہ بھی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹیسٹ آخر کس کس طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کو با مقصد کیسے بنایا جا سکتا ہے ان میں سورسز آف ایررز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ باعث نہ ہو ہوں نہ ہو وہ ایک آبجیکٹو اور غیر غیر جانبدارانہ تصویر پیش کریں کسی شخص کی ابلٹی کی شخصیت کی یا ایپٹیٹیوڈ کی یہ سب آئندہ لیکچر کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ